الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله صلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمانے عافیت نشان اے لوگوں بے شک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 کلمہ طیبہ کی کثرت کرنے کی ترغیب دلائی اور کثرت سے استغفار کرنے کی ترغیب دلائی اور ماہ رمضان میں اللہ تبارک و تعالی سے جنت مانگنے کی ترغیب دلائی جنت کا سوال کرنے کی ترغیب دلائی اور جہنم سے اللہ کی پناہ مانگنے کی بھی ترغیب دلائی اللہ ہمیں جہنم سے امانتا فرما دے اللہ اجرنا چرنا من النار اللہ اجرنا من النار اللہ چرنا من یا مجیر یا يا یا مجیر مجير کا یا ارحم رو جہنم کیا ہے وہ مقام جہاں اللہ تبارک و تعالی کافروں کو مشرکوں کو منافقوں کو مجرموں کو گناہ گاروں کو عذاب دے گا اردو میں اس کو دوزک کہتے ہیں عربی میں جہنم کہتے ہیں جہنم کو جہنم کیوں کہتے ہیں جہنم کو جہنم یوں کہتے ہیں کہ اس کی گہرائی بہت زیادہ ہے جہنم کی گہرائی کتنی ہے سات ہزار پانچ سو سال کی گہرائی ہے اس کے اوپر سے لے کر نیچے تک اللہ کی پناہ جہنم کہاں ہے یہ باتیں پہلے بھی بتائی گئی ہیں دہرائی جاتی ہیں نئے ناظرین کے لیے یا جو پہلے سے بھی دیکھ رہے ہیں ان کی بھی یاد دہانی ہو جائے جہنم ساتویں زمین کے بھی نیچے ہے اللہ تبارک و تعالی نے جہنم کو کیوں پیدا فرمایا اس لیے پیدا فرمایا کہ دوست دشمن کی پہچان ہو جائے اللہ اپنے دوستوں کو کہاں رکھے گا جنت میں دشمنوں کو کہاں رکھے گا نافرمانوں کو کہاں رکھے گا جہنم جہنم کی کوئی شکل و صورت بھی ہے جی ہاں جہنم کی شکل و صورت بھینس کی سی ہے جہنم کی آنکھیں بھی ہیں جہنم کے کان بھی ہیں جہنم کی زبان بھی ہے جہنم سانس بھی لیتی ہے اور جہنم بہت بڑی ہے اس کی آگ بہت شدید ہے گہرائی بہت زیادہ ہے جہنم کے عذابات بہت زیادہ سخت ہیں اور جہنم کو ایک ہزار سال تک جلایا گیا اس کی آگ کو تو اللہ کے حکم سے جب اس کو جلایا گیا اس کی آگ کو تو سفید ہوئی پھر ہزار سال تک جلائی گئی تو سرخ ہو گئی پھر ہزار سال تک جلائی گئی تو ڈارک بلیک ہو گئی سیاہ ہو گئی اندھیرا اندھیرا ہی اندھیرا ہے جہنم میں چنگاری کی روشنی نہیں ہے آگ کی تپش بہت زیادہ ہے مگر روشنی نہیں ہے دنیا کی آگ جلتی ہے تو تپش تو ہوتی ہے روشنی بھی ہوتی ہے مگر جہنم کی آگ میں تپش بہت زیادہ ہے مگر روشنی نام کو بھی نہیں اکبر جہنم پر جو معمور فرشتے ہیں انیس ہیں اور ان میں ایک ان کے نگران ہیں اور بکیا ان کے ماتحت یہ فرشتے کیسے ہیں قرآن پاک میں ان کا ذکر ہوتا ہے سورہ علق میں سند الزبانیہ یہ جہنم کے دروغہ فرشتے اللہ اکبر ایک فرشتہ زبانیہ ایسا ہے پاؤں اس کے زمین پر اور سر آسمان میں اتنا بڑا فرشتہ ہے اور یہ بھی بتایا گیا اس فرشتے کی اتنی طاقت ہے تفسیر روح البیان میں ہمارے اکالی سلاد اسلام نے ارشاد فرمایا کہ ایک فرشتہ سارے انسانوں اور سارے جنات کو اکیلا جہنم میں دھکیل سکتا ہے اللہ کی پناہ اللہ کی پناہ اللہ کی پناہ اللہ کی پناہ یہ جہنم پر معمور جو فرشتے ہیں ان کے جو شولڈر ہیں کندھے ہیں ایک سال کی مسافت جتنے چوڑے یعنی ایک سال تک تیز رفتار گھوڑے سوار جو چل کر فاصلہ طے کرے گا نا اتنے بڑے بڑے ان کے کندھے ہیں اللہ اکبر اور یہ بہت ہی طاقتور فرشتے ہیں جہنم کی آگ بہت بہت ہی زیادہ گرم اور ایندھن کون ہے ایندھن کیا ہے انسان اور پتھر کفار مشرق منافقین اور وہ نادان جو اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانیاں کرتے ہیں تو اللہ تبارہ کا تعالیٰ کی ناراضی کی صورت میں ان کو جہنم میں جھونکا جائے گا ہاں مسلمان ہمیشہ جہنم میں نہیں رہے گا اللہ کی رحمت سے یا اس کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ ولی وسلم کی شفاعت سے داخل جنت کیا جائے گا مگر جہنم کا عذاب ایک لمحے کے لیے بھی برداشت نہیں ہو سکتا اللہ کی پناہ جہنم کی آگ کی چنگاریاں کیسی ہیں یہاں دنیا کی آگ کی چنگاری ہوتی چھوٹی چھوٹی سی جہنم کے آگ کی چنگاری بڑے بڑے محلات جتنی ہے آگ کا عالم کیا ہوگا انگاروں کا عالم کیا ہوگا اللہ اکبر اللہ تبارک و تعالی ہمیں نارے جہنم سے امان عطا فرما دے الہی جہنم سے آزاد کر دے میں فردوس میں دا خلا مانگتا ہوں میں فردوس میں دا خلا مانگتا ہوں اللهم اجرني من النار اللهم اجرني من النار اللهم اجرني من النار امين جہنم کی آگ کی تپش ایسی ہے کہ اگر مشرق میں جہنم کا ایک ڈول رکھ دیا جائے تو مغرب تک اس کی گرمی محسوس ہو اور اس کی بدبو محسوس ہو جہنم کا ایک شعلہ مشرق میں ہو تو مغرب تک اس کی تپش پہنچے اور جہنمیوں کو اگر جہنم کی آگ سے نکال کر دنیا کی آگ میں ڈال دیا جائے تو اللہ اکبر میرے اکالی سلاط اسلام نے فرمایا اسے تمہاری اس دنیا کی آگ میں نیند آ جائے آگ میں اور نیند نیند تو ہمیں وہ ہبس میں نہیں آتی لائٹ چلی جاتی پنکھا بند ہو جاتا ہے ہمیں نیند نہیں آتی مگر جہنم کی آگ اس قدر شدید ترین ہے کہ اس کی آگ سے نکال کر اگر کسی کو دنیا کی آگ میں ڈال دیا جائے وہ راحت محسوس کرے گا وہ سکون محسوس کرے گا اسے نیند آ جائے گی جہنم کی آگ کس قدر شدید تر ہے اس سے اندازہ لگائیے اور یاد رکھیے جہنم میں ہر چیز کالی کالی کالی اللہ اکبر وہاں روشنی نہیں ہے وہاں پر جہنم بھی سیاہ ہے اس کا پانی بھی سیاہ ہے درخت بھی سیاہ ہے وہاں کا عملہ بھی سیاہ ہے ہر چیز کالی کالی اور جہنم کا دھواں جو وہ بھی سیاہ ہے اس میں بھی روشنی نہیں ہے اور جہنم کے جو دھواں ہے اسموک جس کو انگلش میں کہتے ہیں دھواں اس کی پوزیشن کیا ہوگی کیا اس کی کیفیت ہوگی سورہ مرسلات پارہ انتیس آیت نمبر انتیس تیس اکتیس اللہ ہمیں قرآن پڑھنے کی توفیق دے اول تو پڑھتے نہیں ہیں مسلمان قرآن جو پڑھتے ہیں وہ بےچارے ایک تعداد ہے درست پڑھنا نہیں آتا اور درست پڑھ بھی لیا تو اس کو بھائی سمجھ بھی تو لو نا تفسیر کے ساتھ پڑھیں ماشاء اللہ دعوت اسلامی کے مکتبۃ المدینہ نے تفسیر سیرات الجنان شائع کی جو کہ دور حاضر کی جدید ترین تفسیر ہے اللہ کرے ہم اس کو پڑھنے میں کامیاب ہو جائیں سمجھنے میں کامیاب ہو جائیں ارشاد ہوتا ہے انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب لا ظليل ولا يغني من اللهب ترجمہ تنظولی ایمان چلو اس کی طرف کس کی طرف عذاب کی طرف چلو اس عذاب کی طرف چلو اس کی طرف جس سے جھٹلاتے تھے چلو اس دھوئیں کے سائے کی طرف جس کی تین شاخیں نہ سایہ دے نہ لپٹ سے بچائے کس کی تین شاخیں جہنم کا جو دھواں ہے اس کی یہ جہنم کا دھواں اونچا ہو کر تین شاخیں ہو جائے گا کفار کے سروں پر ان کے دائیں ان کے بائیں اور جب تک حساب سے فارغ نہ ہوں دھواں اسی کیفیت میں رہے گا اور جو اللہ کے پیارے بندے ہوں گے مسلمان ہوں گے اور وہ مسلمان جو اللہ اور اس کے رسول کے اطاعت گزار ہوں گے نمازیں پڑھتے ہوں گے روزے رکھتے ہوں گے زکات دیتے ہوں گے حج کرتے ہوں گے ماں باپ کو راضی رکھتے ہوں گے اولاد کی دینی تربیت کرتے ہوں گے ذکر و اسکار کرتے ہوں گے محبوب پر درود پڑھتے ہوں گے خوب خیر نیکی کا کام کرتے ہوں گے سبحان اللہ وہ قیامت کے روز عرش کے سائے میں ہوں گے تو دھواں قیامت کے روز یہ تین شاخوں میں تقسیم ہوگا اور کفار کے اوپر دائیں بائیں اور اس سے مراد کیا ہے اس سے مراد یہ ہے کہ کفار کو قیامت کے روز آگ گھیر لے گی اوپر سے دائیں سے بائیں سے سورہ زمر میں اس کا بیان سورہ ان کبوت میں اس کا بیان ہے اور سورہ کہف میں اس کا بیان ہے دوزت کی دیواریں کیسی ہیں جہنم کی دیواریں کیسی ہیں سنیے اور لرزیے اور آخرت کی تیاری کیجیے کب تک مال کماتے رہیں گے کب تک دکانداری کرتے رہیں گے کب تک افسر بن کے بیٹھے رہیں گے کب تک موج کرتے رہیں گے آخر موت ہے اور اگر اللہ ناراض ہو گیا اور اس کی پناہ جہنم میں جھونک دیا گیا ہمارا کیا بنے گا ہمارے اکالی سلاد اسلام نے فرمایا ترمیزی شریف کی حدیث ہے حدیث نمبر دو ہزار پانچ سو چوراسی ٹائیو ایٹ فور فرمایا وہ دوزک کی دیواریں چار ہیں ہر دیوار کی موٹائی چالیس سال کی راہ اتنی موٹی موٹی دیواریں جہنم کی اور مفتی احمد یار خان نعیمی رحمتہ اللہ تعالی علیہ نے لکھا دوزک کی یہ چار دیواریں آگے پیچھے ہر دیوار پورے دوزک کو گھیرے ہوئے ہے اللہ کی پناہ اللہ کی پناہ اللہ کی پناہ اللہ ہمیں جہنم سے امان عطا فرما دے دنیا کی آگ جو ہے یہ کہاں سے آئی سنیے حضرت آدم صفی اللہ علیہ نبی جناب علیہ سلاۃ وسلام زمین پر تشریف لائے تو جبریل امی علی السلام جہنم پر مقرر فرشتے حضرت مالک علیہ السلام کے ہاں تشریف لے گئے جہنم سے ایک چنگاری ایک چنگاری لی اور اس لیے دنیا میں لے کر آئے کہ حضرت آدم علیہ السلام کھانا پکائیں جب چنگاری اٹھا کر آدم علیہ السلام کو دی تو حضرت آدم علیہ السلام کے ہاتھ جلنے لگے آپ نے جبریل امی علیہ السلام سے پوچھا یہ کیا ہے کہا جہنم کی ایک چنگاری ہے جسے میں نے ستر بار پانی سے دھویا ہے اس کے بعد آپ کے ہاں لایا ہوں اس پر لکڑیاں ڈال کر کھانا پکائیے اور کھانا کھائیے حضرت آدم علیہ السلام آگ کی گرمی کو دیکھ کر روئے فرمایا اس سے میری اولاد کیسے بچ سکے گی حضرت جبریل امی علیہ السلام نے کہا آپ کی نیک اولاد سے اس آگ کو کسی قسم کا تعلق نہیں نیکوں کو جہنم سے کوئی تعلق نہیں رب کی رحمت سے رب کی رحمت سے اب غور تو کریں ہم نیک ہیں یا نہیں اچھا میں کہوں میں نیک ہوں تو پھر میں نیک نہیں ہوں ہمارے جان سیداتون عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ عابدہ زائدہ مجتہدہ مفتیہ عفیفہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں آپ سے پوچھا گیا نیک کون فرمایا جو اپنے آپ کو بد سمجھے ارض کیا حضور امی جان یہ فرمائیے کہ بد کون ہے فرمایا جو اپنے آپ کو نیک سمجھے اگر ہم اپنے آپ کو نیک سمجھتے ہم نیک نہیں ہیں جو نیک ہوتے ہیں وہ تو آج ہی کرتے ہیں ان کی ساری کرتے ہیں اپنے آپ کو نیک تھوڑی سمجھتے ہیں اللہ اکبر جو بندہ مومن ہے کامل مومن اللہ اس کے رسول کے ارشادات پر عمل کرنے والا مومن سبحان اللہ روایت میں ہے جہنم مومن سے کہے گی دوزخ بندہ مومن سے کہے گی اے مومن مجھ سے جلدی گزر جا اس لیے کہ تیرے نور نے میرے شعلوں کو بجھا دیا ہے سبحان اللہ تو وہ مسلمان جو اللہ اس کے رسول پر ایمان لانے والے ہیں اعمال صالحہ کرنے والے ہیں خوف خدا سے رونے والے ہیں عشق مصطفیٰ میں زاریاں کرنے والے ہیں نیک اعمال کرنے والے ہیں انشاءاللہ اللہ یہ جہنم سے امان پائیں گے آئیے اللہ کی بارگاہ میں پھر دعا کرتے ہیں الہی جہنم سے آزاد کر محفل دوس میں دا خلا مانگتا ہوں محفل دوس میں دا خلا مانگتا ہوں عامر محمد من النار اللهم اجرنا من النار اللهم اجرنا من النار يا مجير يا مجير يا مجير برحمتك يا ارحم الراحمين امين صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد